تو تم نے انہیں ٹھٹھا بنالا یہاں تک کہ انہیں بنی کے شغل میں میری یاد بھول گئے اور تم ان سے ہنسا کرتے